قبلہ سید محمد علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ مولانا محمد صادق ابراہیم صادق صادق الامی صاحب دامت برکات العالیہ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ ہمیں اپنے ملفوظات حسنہ اور اپنی وہ صحبتیں جو ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ہوئیں ان کی تھوڑی بہت یاد تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہاں جناب کو زندگی خوشیوں والی اور برکت والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیض کو ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رکھے اور مخلوق کو مستفید اور منور فرمائے اللہ پاک جہاں بھی رکھے دین کی خدمت تعلیمی اور عملی لحاظ سے تعلیم و تربیت کے اندر میدان میں آپ کو درخشاں رکھے آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے مبارک ہے اب چند منٹ کے لیے آپ ہم ہیں